دوسری سند مسلم بن ابی بکرہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے پاس سے گزرا اور وہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر الفقر و عذاب القبر تو میں نے بھی ان سے یہ دعا یاد کر لی اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیا ایک دفعہ میرے والد میرے پاس سے گزرے اور میں یہ دعا کر رہا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا بچے یہ کلمات نے کہاں سے سیکھے ہیں میں نے کہا ابا جان میں نے تو آپ کو حر نماز کے بعد ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا اس طرح میں نے یہ کلمات آپ سے سیکھ لیے انہوں نے کہا پیارے بیٹے ان کو لازم پکڑ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حر نماز کے بعد ان کو پڑھتے تھے حدیث نمبر اٹھارہ سو ستر مسنت احمد